اللہ رب العالمین کے بے شمار حمد و ثناء بڑائی اور بزرگوں کے بعد بے شمار درود و سلام نازر ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف رحمت للعالمین رحمت دو عالم بنا کر کے مبوس فرمائے گئے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی علیہ ابراہیم انکا حمید مجید و بارق علٰ محمد وعل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علٰٰ ابراہیم انکا حمید مجید معزز بھائیو ہر شخص کی ہر مسلمان کی یہ سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو صحابہ کی رفاقت ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے آپ کے ساتھ اسے اٹھائے جائے ہر مسلمان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے لیکن جنت تمناؤں سے نہیں ملتی ہے عمل کرنا پڑتا ہے انسان کو اپنے عقیدے اور ایمان کی صلاح کرنی پڑتی ہے اعمال اور عقید صالح کے بغیر جنت کی تمنا بے سود اور بیکار ہے اگر صرف تمناؤں سے جنت مل جاتی اور تمناؤں سے انسان جہنم سے بچ جاتا تو پھر کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا ہر انسان جنت کا حقدار ہو جائے گا اس لیے ایمان عقیدہ اور عمل یہ بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگ شہدا صالحین عطقیہ اور اچھے لوگوں کی رفاقت اور ان کی معیت اور صحبت کے لیے یہ تمام چیزیں بنیادی شرطیں ہیں کچھ ایسے اعمال ہیں کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے کرنے سے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے آج کے اس خطبے میں انہیں چند اعمال کی ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے عام رب العالمین سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کے اور اس کے نبی کے اطاعت اللہ رب العالمین رشاد ارشاد ہوتی اللہ رسول جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرتے ہیں رسول کے اطاعت کرتے ہیں کما الدین اللہ اللہ علیہم یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کے انعام ہوا اکرام ہوا اللہ کا فضل اور احسان ہوا کون النبیین و صدیقین و شہدا و صالحین امبیا اور سچے اور صدیقین جو ہیں وہ شہدا اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا وہ حسن اللہ کا یہ بہترین لوگ ہیں سچے ساتھی ہیں سچے دوست ہیں اگر ان کے ساتھ کسی کو کا حشر ہو جائے کسی کو ان لوگوں کی رفاقت اور صحبت اور معیت مل جائے اس کی سعادت کا کیا کہنا ہے کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدا کے ساتھ صالحین اچھے لوگوں نیکوکاروں کے ساتھ جن کو قیامت کے دن جن کی جنہیں ان کی رفاقت مل جائے وہ سب سے خوش نصیب بندہ ہے وہ خوش نصیب انسان تھے آج دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان ملاقات کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے بادشاہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تصویروں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں میں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں ان کے ساتھ اڑتا بیٹھتا یہ انبیاء صدیقین شہدا اور صلحہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ کے سب سے اونچے مقام پر فائزین بندے ہیں ان کے ساتھ اگر کسی کو اٹھایا جائے قیامت کے دن کی صحبت ملے میرے بھائیوں اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے اس آیت کریمہ کی شان نظور میں بتایا گیا حدیثوں کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب دنیا میں ہمیں آپ سے دیدار کی طلب پیدا ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور آپ کا دیدار کا شرف حاصل کر لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہمیں آپ کے دیدار کی طلب پیدا ہوگی چاہیں گے تو ہم کیسے آپ کا دیدار کریں گے آپ کی صحبت ہمیں کیسے ملے گی آپ تو اونچے بالا خانوں میں ہوں گے اور اگر ہم جنت کے اندر گئے بھی تو آپ کا دیدار ہمیں کیسے ملے گا اور یہ چیز جب ہم سوچتے ہیں تو رونے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں عصایت کریمہ کو دیا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے اطاعت کرتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انہیں کے ساتھ اٹھائے گا اگر ان کی اطاعت کرو گے ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو گے سچی اطاعت ہوگی تابے داری ہوگی صرف دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی ہوگا کیونکہ عمل یہ کسوٹی ہے دعویٰ یہ کسوٹی نہیں ہے سب جاتے ہیں مقدمہ لے کر کے لیکن جو دلیل پیش کرتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے ہر شخص کا دعویٰ ہوتا ہے کہ چیز ہماری ہے یہ زمین ہماری ہے لیکن دعوے کی بنیاد پر زمین کا اور پلاٹوں کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ثبوت کی بنیاد پر ان اور دلیلوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا تو دلیل ہمارے پاس عمل اگر ہے ایمان ہے صحیح عقیدہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابے داری ہے اور آپ کی اطاعت ہے تبھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تبھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قیامت کے دن انسان کو حاصل ہوگی اللہ کے سور کی اطاعت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ انسان بدعات سے دوری اختیار کرے اطاعت کرے نبی کی بدعات پر عمل کرنا نبی سے محبت اور اطاعت کی پہچان نہیں ہے یہ تو بدا سے محبت کی پہچان ہے شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہٹ جائیں آپ کی اطاعت سے روگردانی کریں وہ شیطان چاہتا ہے اس لیے اللہ کے رسول سے تابے داری سچی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان عمل کرے یہ آپ کی اطاعت ہے ہر طرح کی بدعت سے انسان دوری اختیار کر دین کو اللہ نے مکمل کر دیا اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی جو بھی بدعت ہو ہر بدعت سے انسان دوری اختیار کرے چاہے اس کا نماز سے تعلق ہو چاہے اس کا کسی بھی عمل سے تعلق ہو ہر بدعت سے اجتناب کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے دو پیمانہ دیا گیا ہے ایک پیمانہ ہے اخلاص کا جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا اور دوسرا پیمانہ ہے ظاہری اور وہ کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق یا نہیں ہے اگر آپ کی سنت سے ہٹ کر کے ہے وہ عمل تو آپ سے وہ آپ کی اطاعت نہیں ہے وہ وہ آپ کی اطاعت نہیں کہلائے گی اگر آپ کی سنت سے ہٹ کر کے ہے یہ ظاہری چیز ہے ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ دین ہمارے پاس ہے قرآن ہے حدیث ہے ایک ترازو ہے ہمارے پاس اس ترازو کے اندر اپنے عمل کو رکھنا ہے اگر اس ترازو کے اندر آ گیا ہمارا عمل تو سنت کی مہر لگ جائے گی اور اگر اس ترازو کے اندر پورا نہیں اترا تو اسے بدعت کہا جاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرے تابے داری کرے اور بدعت اور خرافات سے رسم و رواج سے انسان تمام چیزوں دوری اختیار کرے دوسری چیز اللہ کے رسول سے محبت ہے محبت کا ثمرہ ہے اطاعت اور ہر مندے کو ہر مسلمان کو اللہ کے رسول سے محبت ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں کتنا بھی گیا گزرا ہو کتنا ہی بد عمل ہو کتنا ہی دین سے دور ہو اسے اللہ کے رسول سے ضرور محبت ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں یہ محبت یہ کافی نہیں ہے محبت کے لیے کا سمرہ اطاعت ہے جب تک عمل نہیں ہوگا صرف انسان کو محبت کی بنیاد پر جنت نہیں مل سکتی اس لیے عمل جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق انسان کی زندگی ہونی چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے سر تشریف لائے صحیح بخاری مسلم کے روایت ہے انہوں نے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے بھی پوچھا تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے پوچھتے تو ہو قیامت کب قائم ہوگی لیکن قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ لاش ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس سامان نہیں تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادات نہیں کرتے تھے لاش کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ ان کے پاس عبادات نہیں تھے وہ عبادات اونچے مقام پر فائز تھے نمازوں کے پابند تھے شریعت کے مکمل طور پر پابند تھے راتوں میں تاجد گزار تھے دنوں میں شہسوار ہوا کرتے تھے اعمال کی کمی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے ان عبادات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہمیں منتخب کیا کسی اور کو منتخب نہیں کیا اللہ کتنا بڑا فضل و کرم صاحب کرام کے اوپر اللہ نے کتنے احسانات کے ایک بندے کے اوپر انسان اگر اپنے جسم کے اوپر غور کر لے وہ پھر کی مفلا تو بسرون اگر اپنے انسان جان اور اپنی زندگی اور اپنے جو وجود ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں اس پر انسان اگر غور کر لے تو اللہ رب العامین کو پہچاننے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے اتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں انسان کے جسم کے اندر ہاتھ پاؤں بولنے عقل دماغ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی ہیں تو اللہ تب العالمین کے انعامات کے سامنے اللہ کے فضل احسان کے سامنے اپنی باتوں کو حقیر جانتے ہیں وہ ہماری طریقے سے نہیں تھے کہ معمول یہ بات کرتے ہیں اس کو بہت بڑی سمجھتے ہیں ہم نے سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر لیا رمضان آیا قرآن ایک بار پڑھ لیا ہم نے احسان کر لیا عمرہ کر لیا حج کر لیا ہم نے احسان کر دیا نا عزب اللہ متعلق وہ ہمارے طریقے سے نہیں تھے وہ اپنی باتوں کو اللہ رب العالمین کے احسانات کے سامنے حقیر سمجھتے تھے بہت معمولی سمجھتے تھے وہ گناہوں کو بہت سمجھتے تھے حسین صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نقم عمل یا ادب کو ان من الشعر تم ایسے اعمال کرتے ہو کہ تم انہیں بال سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہو تم ایسے گناہ کرتے ہو ایسے اللہ کی معاشیت کرتے ہو کہ تم ان معاشیتوں کو ان گناہوں کو بال سے بھی زیادہ تم حقیر و معمولی سمجھتے ہو کنانا حافظ حضر رسول اللہ صلی اللّہ علسم البوقات ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اسے ہلاکت کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے خاص تم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بال ہے جیسے بال حقیر معمولی کوئی اس کا وزن نہیں کوئی اس کی قیمت نہیں کوئی اہمیت نہیں تم وہ اسی سمجھتے ہو ہم اللہ کے سر کے زمانے میں ان گناہوں کو کیا سمجھتے تھے ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے چھوٹا گناہ ہوتا تو اسے بڑا سمجھتے تھے اس لیے کبھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی ذات کی نافرمانی ہوتی ہے جو سب سے بڑی ذات ہے نبی کی ذات کی نافرمانی ہوتی ہے گناہ کرنے سے جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والی شخصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہتی سے بخاری کے بعد علیہ وسلم آج اگر ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں ہوتا ہے نا آج ہم کتنا بڑا بڑا گناہ سمجھ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی احساس تک نہیں ہوتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کسی پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا کب پہاڑی اس کے اوپر گر جائے گی ہلاک ہو جائے گا کب پہاڑی گر جائے گی چٹان کب آ جائے گی اس کے اوپر سر کے اوپر اور ہلاک برباد ہو جائے گا ختم ہو جائے گی اس کی زندگی ایسا مومن ہوتا ہے وہ ان لیکن جو فاجر ہوتا ہے بد کردار اور برا اور فاسق ہوتا ہے گرا دنو بہو کا وہ اپنے گناہوں کو مکھی کی طریقے سے سمجھتا ہے اور جو اس کے ناک پر بیٹھی ہوئی ہو اور اپنے ہاتھ سے مکھی کو ہلا دیتا اور کہتا کہانی ختم ہو گئی بس یہ سمجھتا ہے یہ فاسق اور فاجر کی پہچان ہوتی ہے کہ جو گناہوں کو ہلکا سمجھتا مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو یہ صاحب کرام تھے ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس عمل نہیں تھا ان کے پاس سارے اعمال تھے نمازوں کے پابند تھے تحجد گزار تھے نیکیاں کرنے والے اللہ کے رسول کا حکم آنے سے پہلے آپ کے حکم کی تعمیل اپنی جان دے دینے والے تھے صاحب کرام کون سی ایسی نیکی تھی جو کیا ہوگا صاحب کرام اتنا اونچا مقام مرتبہ صاحب کرام کا لیکن اللہ کے فضل کے سامنے اللہ کے احسانات کے سامنے اپنی نیکیوں کو بہت حقیق سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت بس ہمارے نبی نے فرمایا المر حق اگر تم دعوے میں سچے ہو تو آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن انہیں تمہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا لیکن عمل ہوگا تب بھی اس لیے ان کے پاس امال تھے سری محبت دعویٰ نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس جی ہاں ہفتہ سماتے سے بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی ماں فرح نہ بے شعین کہ ہم کبھی بھی زندگی میں ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی ماں فرح نہ بے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خوشی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ المر و معمن اب کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کر رہا ہوگا وہ انی وہ حب النبی وہ و بابا کے عمر وہ انود و کن اما ہوں وہ انکن عمل مثلا عام ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے ابو بکر سے محبت ہے عمر سے محبت ہے اور ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ پائے گا اگرچہ میرے اعمال ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہیں اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں لیکن ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ان کے ساتھ قیامت اٹھائے گا یہ ابو بکر عمر غلفۂ راجدین میں سے ہیں ان سے محبت ایمان میں جنت میں جانے کی زنام عمالت علامت ہوا کرتی ہے وہ کہتے ہیں ان سے محبت ہے ان صاحب کرام سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے اگر سے میرے اعمال میں کمیاں ہیں قصور اور خامیاں ہیں لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا تو تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ان کے ساتھ ان کی رفاقت کے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں قیامت کے دکھائے گی انشاءاللہ صحابہ سے محبت جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے صحابہ سے نفرت کرنا صحابہ سے دعوت و بغض رکھنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے صحابہ سے محبت کرنا دین کی پہچان ہے یہ ہمارے فوائد کی مومن کی پہچان میں سے ہے یہ کیا صحابہ سے محبت کرنا صحابہ سے وہی نفرت کرے گا جو ملحد ہوگا جو منافق ہوگا جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا صحابہ کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ان کے ذریعے سے اللہ کے اصل کی سنتیں ملی اللہ ان کے ذریعے دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کی اسلام کو غلبہ تا فرمایا انہیں صاحب کرام کے ذریعے سے لہذا صاحب کرام سے وہی نفرت کرے گا جس کے دلوں کے اندر نفاق اور کفر ہوگا وہی صاحب کرام سے نفرت کر سکتا ہے یہ اولین روات ہیں ہمارے دین کو تو ہم تک پہنچانے والے یہ صاحب کرام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس امت میں سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں اس امت ہی کی نہیں بلکہ اس کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے ان سے افضل اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں پیدا ہوا انبیاء کرام کے بعد یہ صحابہ کرام ہیں اولائے کا قوم اختار احمد اللہ علیہ صحبت نبی ہی یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا ہے عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے سب کے لوگوں کو دلوں کو دیکھا سب سے پاکیزہ دل پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نہیں بنا کر کے دنیا کے اندر مبوس سنایا آپ کے بعد لوگوں کو دلوں کو دیکھا سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کو پایا اور ان صحابہ کرام کو پہ نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا آپ کے ساتھی تھے وہ ہمارے نبی کے ساتھ سچے ساتھی تھے صاحب کرام جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے اور اللہ کے دین کے ساتھ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کے ساتھیوں کو دیکھو اگر آدمی سچا ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہے گا دیندار ہے نیک ہے دیندار لوگوں کے ساتھ رہے گا اگر برا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ رہے گا اسے اگر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انگلی اٹھتی ہے نہ کہے ہم برداشت نہیں کریں گے اور کوئی صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے ہمارے نبی کو وزرا تھے اللہ نے آپ کو کو ان منتخب کیا نبی کی صحبت اور کے لیے ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں ان کو برا بھلا کہا جائے ان پر لانتیں بھیج جائیں ان پر تبرہ کیا جائے سب و شتم کیا جائے ان کو گالیاں دیا جائے میرے بھائیوں یہ وہ کر سکتا ہے جس کو الحب سے محبت ہوگی جس کو اللہ کے رسول سے دین سے محبت ہوگی ایسا کبھی نہیں کر سکتا دین کی اشاعت اللہ کے فضل کے بعد ان کے مرہور منت ہے ان کی وجہ سے اللہ رب نے دین کو دنیا کے اندر عام کیا اور تھا فرمایا تو فرماتے اللہ رضی کہ سب سے زیادہ ان کے دل پاکیزہ تھے سب سے زیادہ ان کے پاس گہرا علم تھا ان کے پاس کوئی تکلف نہیں تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ ان کو منتخب کیا ان کے فضل کو جانو ان کے مقام مرتبے کو جانو اور ان کے طریقے کو اپناؤ اگر تمہیں نجات چاہیے ان کے طریقے کو اپنا حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پوری زندگی بھر پوری زندگی بھر اسے اور بعض سلب نے فرمایا اگر کسی آدمی کو نور علیہ السلام جیسی عمر مل جائے ساڑھے نو سو سال اس کو عمر مل جائے اور رات دن اللہ رب العالمین کو اس کے اور نبی کی اطاعت اور بندگی میں گزار دے وہ تو ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے پہ نبی کی صحبت کے جو منتخب کیا ان کے برابر بھی اس کی پوری زندگی نہیں پہنچ سکتی یہ صحابہ کرام کا مقام ہے ہستے نور کی عمر مل جائے اسے ساڑھے نو سو سال کی عمر مل جائے تو بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ایک لمحے کے لیے انہوں نے جو ہمارے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ایک لمحہ نبی کے ساتھ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا یہ ہے صحابہ کرام جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جن سے اللہ راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا لوگ اللہ سے راضی ہو گئے جن کے لیے جنت کا مزدہ فضا سنایا گیا جن کے راستے کو اپنانے کو ہدایت کی راہ قرار دیا گیا جو میرے مشعل راہ ہیں جو جو اولون ہیں سابق کرام جو ہم سب کے لیے مسئلے مسئلے راہ ہیں یہ ان کے مقام مرتبے کو کیا کہنا میرے بھائی کو جنہیں اللہ رب رب نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا جن صحابہ کو اللہ حرب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے پیش کیا ہے اس سے بڑا اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے اللہ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایک دعویٰ پیش کیا اللہ رب العالمین دلیل کیا دیا دلیل یہ دی اللہ نے جو نبی کے ساتھ ہیں اشدہ القفار رحما بین کافروں پر سخت ہیں اور مومن آپس میں رحم دل ہیں یہ پہچان ہے یہ دلیل ہے نبی کے سچ ہونے کی یہ صاحب کرام دلیل ہیں نبی کے سچ ہونے کی اتنے پاکیزہ لوگ اتنے سچے دل والے اتنے نبی کی کی, کی, کی محبت کرنے والے اور دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے ان سے اچھے اور سچے لوگ نہیں ہو سکتے یہ دلیل ہے نبی کے سچ ہونے کی جو نبی کے ساتھ ہیں یہ دلیل ہے نبی کے سچ ہونے کی اللہ نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے صحابہ کرام کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے یہ صحابہ کرام ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ دین ہے ایمان اور احسان ہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو انہیں کے ساتھ اٹھائے گا تو صحاب کرام سے محبت یہ بھی اللہ کے رسول کی رفاقت صحابہ کرام کی رفاقت قیامت کے دن ایک یہ بھی ایک عمل ہے جس کے ذریعے صلی اللہ بلام قیامت کے دن یہ مقام عطا فرمائے گا صحاب کرام کے مقام مرتبے پر پورا قرآن شاہد ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں صرف کے اقوال ہیں صحاب کرام کے اقوال ہیں اگر ان کو پیش کیا جائے میرے بھائیوں تو پورا وقت اسی کے اندر ختم ہو جائے گا امام اہل سنہ الجماع اور اس طریقے سے اور علماء نے فرمایا اپنے زمانے کے امام مزدور راضی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں تنقید کرے کسی صحابی کے اندر عیب نکالے کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھائے تو جان لو یہ زندیق ہے ملحد ہے یہ یہ بدین ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے پورے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے پورے دین کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے ملیہ اور ڈائنامیٹ کرنا چاہتا ہے پورے دین کو جو آدمی صاحب کرام کے بارے پر کے اوپر انگلی اٹھائے اس لیے قرآن حق ہے نبی حق ہے اللہ رب العالمین حق ہے اور یہ حق کو پہنچانے والے صاحب کرام لہذا اور یہ قرآن اور حدیث کے گواہ ہیں ہمارے اور جب گواہ مجروع ہو جائیں گے تو دین بھی مجروح ہو جائے گا نبی کی نبوت بھی مجروح ہو جائے گی سب کچھ مجروح ہو جائے گا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کیونکہ دین کے گواہ ہی ہے عدالتوں کے اندر جب گواہوں پر جرے ہوتی ہے تو گواہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے ہوتے تو فیصلہ دوسرے کے حق میں کیا جاتا ہے کیونکہ گواہ معتبر نہیں ہے لہذا یہ دین جو اللہ کا سچا دین ہے برحق دین ہے اس دین کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں اگر یہ مجروح ہو جائیں گے اور عدالت اور ثقافت کے میدان پر پورے نہیں اتریں گے یہ لوگ اگر تو دین بھی مجلو ہو جائے گا دین بھی ختم ہو جائے گا یہ زندگی ہیں یہ ملحد ہیں بے دین لوگ ہیں جو سابق کرام کے انگلیاں اٹھاتے ہیں سابق کرام پر تبرہ کرتے اور سابق کرام گالیاں دیتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے پورے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں دین کے جو اولین پہلے گواہ ہیں ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اس لیے سابق کرام کو مقام مرتبے کو جانیے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اس لیے آج جب بھی کوئی مسلمان صحابی کا نام لیتا رضی اللہ عنہ ضرور کہتا ہے کسی بھی صحابی کا نام لیتا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ ہر زبان پر یہ چیز آ گئی یہ ان کی قربانیاں جو اللہ کے دین کے لوگوں نے پیش کی تو صحابہ کرام سے محبت بھی میرے بھائی کیا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام کی رفاقت میں ملنے کا ایک بہت اہم سبب ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صاحب کرام سے محبت کریں صالحین صالح سے بڑے بچوں کو صاحب کرام کی محبت سکھاتے تھے جسے قرآن سکھاتے تھے دعائیں سکھاتے تھے ایسے انہیں تعلیم دے دیتے کہ صاحب کرام سے محبت کرو کیونکہ صاحب کرام ہیں جن کو اتنا اونچا مقام ہے کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ان کو فوقیت دینے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ تو ان سے افضل ہیں امیر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امام عادل جن کو کہا جاتا ہے امام عادل خلیف عادل تھے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اور جنگ اور غزوہ کیا جہاد کیا میری پوری زندگی اس گھوڑے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی تو مجھے امیر معاویہ سے اونچا مکان دے کاتبیں وہی ہیں وہ قرآن کے لکھنے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ کاتبیں وہی ہیں اور اس طریقے سے بیس سال تک انہوں نے خلافت کی اور ان کا اتنا مقام مرتبہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ میری پوری زندگی بھی جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے ہمارے بھی کے ساتھ جہاد کیا اس گھوڑے کی ٹاپ کے اندر جو دھول تھی اس دھول کے برابر بھی عمر بن العزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی یہ مقام ہے صحابہ کا بہتائی تو صحاب کرام سے محبت ایمان ہے یہ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ صحابہ کرام سے انسان کے دل کے اندر محبت ہوگی اور بھی امار ان شاء اللہ اگلے خطبے کے اندر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں حد پر قائم رکھے صحابہ کرام سے محبت ہمارے دلوں کے اندر مضبوط کرے پیدا کرے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت ان کے ساتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے نبی سے محبت کرنے کی صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ وقمان دینا ذکل حقیق اِن تھا جواب ان کریمن الرحیم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اتبع هديه وسنته الى يوم الدين اما بعد یا الدین صلی علیہ وسلم تسلیمہ علامہ صلی علیہ محمد وعلى علی محمد کما صلی علیہ ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر اکبر اللہ علیہ